تو میں قرار دادیں پیش کرنے کے لیے دعوت دوں گا جناب حضرت مولانا محمد انس صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور کرا دادیں پیش کریں الحمد لولی وسلاۃ علی نبی محمد و واصحابہ اجمعین عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے زیر اہتمام تیسویں سالانہ عظیم الشان ختم نبوت کانفرنس کے ختم نبوت کانفرنس کی وسادت سے حکام بالا تک چند مطالبات اپنے پہنچانا چاہتا ہوں اور یہ کم و بیش پندرہ بیس مطالبات ہیں جو ہم نے گورنمنٹ کے سامنے حکام بالا کے سامنے رکھنے ہیں اگر ہر مطالبے پر میں آپ سے تائید طلب کروں ہر مطالبے پر آپ سے درخواست کرتا رہوں تو باقی خطابہ کا ٹائم میں لے لوں گا آپ سے درخواست ہے کہ ہر مطالبے پر ہر درخواست پر آپ تائیدی طور پر ہاتھ لہرا کر تائید کریں گے انشاءاللہ اللہ رب العزت دونوں جہانوں میں اس کا ثمرہ آپ کو عطا فرمائیں گے نمبر ایک مختلف چینلز میں انبیاء کرام علیہ مثلاۃ وسلام اور صحابہ کرام کی زوات مقدسہ اور ان کے اسلامی کردار پر بننے والی فلموں کی نمائش نے دینی حلقوں میں شدید تشویش اور اضطراب پیدا کر دیا ہے مسلمانوں کے مذہبی جذبات کو مجروح کرنے والی فلموں کی وجہ سے اسلامیان پاکستان میں شدید اشتعال کی کیفیت پیدا ہو رہی ہے اس طرح کی فلموں سے انبیاء کرام علیہ السلام اور صحابہ کرام کی سیرت و شخصیت کا اصل روپ مسخ ہو رہا ہے اور انبیاء کرام علیہ السلام اور صحابہ کرام کی اعلانیہ طور پر توہین و تنقیص کی جا رہی ہے لہٰذا کانفرنس کا یہ اجتماع حکومت سے مطالبہ کرتا ہے کہ شعوری طور پر ایسی فلموں کی نمائش پر پابندی لگانے کا فل فور نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے آپ تائید کرتے ہیں دونوں ہاتھ لہرا کر تائید کریں آپ اس بات کی تائید کرتے ہیں اللہ آپ کو جزائے خیر دے نمبر دو سب سے افسوسناک اطلاع یہ ہے کہ نادرا نے شناختی کارڈ کے فارم سے ختم نبوت کے حلف نامے کی عبارت حذف کر دی ہے یہ عبارت انیس سو چوہتر کی تحریک ختم نبوت کے نتیجہ میں جناب بھٹو مرحوم نے شناختی کارڈ فارموں میں حلف نامہ شامل کیا تھا اس کو حذف کرنا افسوسناک ہے جس بدبخت نے اس کو حذف کیا ہے اسے معطل کیا جائے اور حلف نامہ کو فل فور بحال کیا جائے آپ تائید کرتے ہیں اللہ جزائے خیر دے نمبر تین سابقہ گورنر پنجاب کے گستاخانہ بیانات پر حکومت کی مسلسل خاموشی سے مسلمانوں کا اشتعال یہاں تک پہنچا کہ گستاخوا گستاخانہ اعلانیہ بیانات سے مشتعل ہو کر غازی ممتاز قادری نے اسے قتل کر دیا سلمان تاثیر پر اگر توہین رسالت کا مقدمہ درج ہوتا تو یہ واقعہ کبھی نہ ہوتا یہ اجتماع حکومت سے مطالبہ کرتا ہے عاشق رسول جناب عاشق رسول جناب ممتاز قادری کو باعزت طور پر رہا کیا جائے اور صدر پاکستان ایک منٹ بیٹھ اور صدر پاکستان اس کی سزا معاف کرنے کا اعلان کر کے قوم کے جذبات کی ترجمانی کریں ممتاز قادری تیری جرت کو ممتاز قادری تیری عظمت کو ہاں جس وقت ممتاز قادری نے یہ فیل کیا تھا اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے اس کے ایک گولی چلا اس نے کئی گولیاں چلائیں ایک بندے کو جہنم میں بھیجنے کی بھیجنے کے بعد اللہ رب العزت نے تمام حکومت کے جو بڑے عہدے داران تھے جو یہ کہتے تھے کبھی ہم اس بات پر مولویوں سے کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے ہم مولویوں کوئی نہیں سنیں گے ہمارا موقف ہے ہم اس قانون کو تبدیل کر کے رہیں گے وزیر داخلہ رحمان ملک کا دماغ ٹھکانے آ گیا جب سلمان تاثیر جہنم واصل ہوا اس نے بعد میں بیان دیا تھا بعد میں بیان دیا تھا آپ حضرات میں سے کئیوں نے دیکھا ہوگا یہ بڑے حضرات سارے جانتے ہیں وزیر داخلہ نے بیان کیا دیا تھا کہ اگر گستاخ رسول مجھے مل جائے میں بھی اس کو قتل کر دوں اگر ہاں اللہ نے تجھے توفیق نہیں دی اس کو قتل کرنے کی تیرے ملک کا وزیر داخلہ یہ بیان دے رہا ہے اگر جس کو عمل کرنے کی توفیق ہو گئی اس کو پھانسی کی سزا کیسی تو اگر وہ کہہ رہا ہے اپنی خواہش کا اظہار کر رہا ہے وزیر داخلہ کہ اگر میرے سامنے کوئی حضور علیہ السلام کی توہین کرے اگر تو اس پہ عمل کرے نہ کرے یہ بات کا مسئلہ ہے وزیر داخلہ کہہ رہا ہے کہ میرے سامنے کوئی توہین کرے میں اسے قتل کر دوں گا گویا خواہش کرنا یہ قانون کے خلاف کرے گا کام تو اس کی سزا کیا ہوگی بولو بولو ہاں جب وزیر داخلہ تمہارا قانون کا پابند نہیں ہے تم ہمیں قانون کا مت درس دو یہ مت مت سمجھاؤ سمجھاؤ یہ ہمیں کہ قانون کی پاسداری ضروری ہوتی ہے یہ مت سمجھاؤ ہمیں کہ قانون قانون ہوتا ہے میرا یہ سوال ہے جس وقت ملون زماں سلمان تاثیر نے بیان دیا تھا اس وقت قانون کہاں تھا اس وقت گورنمنٹ کہاں تھی میں آپ حضرات کی وساطت سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ ممتاز قادری کو باعزت رہا کیا جائے ممتاز قادری تیری جرت کو یہ اجتماع حکومت سے مطالبہ کرتا ہے چناب نگر کی سابقہ حیثیت یعنی سب تحصیل کے درجہ کو سرکاری کاغذات میں فل فور بحال کیا جائے تاکہ چناب نگر میں قادیانی عدالتوں کی بجائے سرکاری عدالتیں آزادانہ فیصلے کر سکیں منظور ہے یار کہتا نہ رہوں خود کر دیا کرو چناب نگر کی کچی آبادی کے مسلمانوں کو مالکانہ حقوق دیے جائیں ملک کے کئی مقامات پر دہشت گردانہ کاروائیوں اور قتل و غارت میں قادیانی گروہ کے ملوث ہونے کے شواہد حکومتی ایجنسیوں اور قانون نافذ کرنے والے اداروں سے پوشیدہ نہیں ہیں حال ہی میں تھانہ چناب نگر میں مقدمہ نمبر تین سو چھتیس درج ہوا چناب نگر کے قادیانی علاقہ غیر سے اسلحہ منگواتے اور جعلی لائسنس بناتے ہیں پتہ نہیں اس وقت قانون کہاں ہوتا ہے ڈی سی او اسلام آباد کی جعلی مہریں منشیات فروشی کا کیس درج ہوا جتنے فسادات ہو رہے ہیں یہی جعلی لائسنسوں کا قادیانی جماعت کا مہیا کردہ اسلحہ استعمال ہو رہا ہے ان جعلی لائسنسوں کی انکوائری کر کے ملک بھر کے قادیانیوں کے خلاف آپریشن کر کے غیر قانونی اسلحہ برآمد کیا جائے اور انہیں عبرت ناک سزا دی جائے اور قادیانی کی جتنی تقریب تقریب کار تنظیمیں ہیں خدام الحمدیہ انصار اللہ لجنہ اما اللہ اور تنظیم اطفال الحمدیہ ان پہ مکمل پابندی عائد کی جائے قادیانی افرید پرائیویٹ تعلیمی اداروں کے ذریعے طلباء طالبات میں اپنی ارتدادی سرگرمیوں کو جاری رکھے ہوئے اور داخلہ فارم میں موجود مذہب کے خانہ میں قادیانی طلباء خود کو مسلمان تحریر کرتے ہیں جو کہ امتناع قادیانیت ایکٹ کے صحیح خلاف ورزی ہے یہ اجتماع گورنمنٹ سے مطالبہ کرتا ہے سرکاری و پرائیویٹ سکولز اور کالجوں کے داخلہ فارموں میں تحفظ ختم نبوت اور مرزا قادیانی کے کفر و ارتداد کے اقرار پر مبنی حلف نامے کا اندراج کیا جائے تعلیمی نصاب میں عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت و فضیلت پر مضامین شامل کیے جائیں اور داخلہ فارموں میں خود کو مسلمان ظاہر کرنے والے قادیانی طلباء کے خلاف آئین پاکستان کی روشنی میں مقدمات درج کیے جائیں جھوٹا مدعی نبوت یوسف قذاب کا خلیفہ زید حامد مختلف چینل میں اپنے آپ کو اسلام کے نمائندہ کے طور پر پیش کر رہا ہے اور وہ شہید ختم نبوت حضرت مولانا سعید احمد جلال پوری حضرت مولانا سعید احمد جلال پوری شہید رحمت اللہ علیہ کی شہادت کو بولو حضرت مولانا سعید احمد جلال پوری کی شہادت کو شہدائے ختم نبوت کو شہدائے ختم نبوت کو جو ان کی قتل کی ایف آئی آر میں نامزد ملزم ہے یہ اجتماع حکومت اور قانون نافذ کرنے والے اداروں سے مطالبہ کرتا ہے کہ مولانا سعید احمد جلال پوری کے نامزد قاتل زید حامد کو گرفتار کیا جائے اور عبرتناک سزا دی جائے قادیانی جماعت نے بین الاقوامی لابنگ کے تحت وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کے علاقہ بہارہ کہو اور کہوٹا کے درمیان چالیس کنال اراضی بیت الہدا کے نام سے خرید کر تعمیراتی کام شروع کر دیا ہے مذکورہ علاقہ حساس ادارے ایٹمی پلانٹ کے قریب قریب میں واقع ہے قادیانی جماعت کا اراضی خریدنا اسلام آباد میں دوسرا اسرائیل آباد کرنے کے مترادف ہے یہ اجتماع حکومت سے مطالبہ کرتا ہے اسلام اسلامیہ نے پاکستان کو قادیانی کی حب الوطنی اور مسلم دوستی پر شدید تحفظات نہیں لہٰذا قادیانی جماعت سے اراضی واپس لی جائے تاکہ پاکستان کے ایٹمی اثاثے محفوظ رہ سکیں یہ اجتماع حکومت سے مطالبہ کرتا ہے اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات کے مطابق مساجد کی شکل و صورت پر تعمیر شدہ قادیانی عبادت خانوں سے مینار و محراب کلمہ طیبہ اور قرآن آیات کو ہٹایا جائے اور مساجد کی طرز پر تعمیر شدہ قادیانی عبادت گاہوں کی حیت تبدیل کی جائے قادیانی ارتدادی تبلیغ پر پابندی کے باوجود چناب نگر میں قادیانی لٹریچر قادیانی رسائل و جرائد کی تباد اور اسلام کچھ توہین آمیز کتابوں کی اشاعت مسلمانوں میں اشتعال کا موجب بن رہی ہے یہ اجتماع حکومت سے مطالبہ کرتا ہے تمام قادیانی پریس کو سیل کتابوں اور رسالوں کو ضبط اور الفضل کی ڈیکلریشن کو منسوخ کیا جائے سو گئے سیکیورٹی کے نام پر چناب نگر میں قادیانیوں نے تشدد اور قتل و غارت کا بازار گرم کر رکھا ہے یہاں پر اخباری رپورٹروں کو بھی ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بنایا جاتا ہے فوجی تربیت یافتہ قادیانی کمانڈر ایلیٹ فورس سے ملتی جلتی وردی میں ملبوس جدید اسلحہ سے مسلح ہو کر موبائل گاڑیوں کے ذریعے مسلمانوں کو ہراساں کرنے کا عمل جاری رکھا ہوا ہے قانون نافذ کرنے والے اداروں کی موجودگی میں قادیانی عسکریت پسندوں اور مرزائی شدت پسندوں کا یہ اقدام حکومتی ریٹ کو چیلنج کرنے کے مترادف ہے یہ اجتماع گورنمنٹ سے مطالبہ کرتا ہے ناکوں کے نام پر چناب نگر میں داخل ہونے والوں میں خوف و ہراس پیدا کرنے کے قادیانی اقدامات کا سختی سے نوٹس لیا جائے اور ملٹی آپریشن کے ذریعے چناب نگر کو جدید اسلحہ سے پاک کر کے نو گو ایریا کی حیثیت ختم کی جائے چناب نگر کی با اثر قادیانی جماعت نے سرکاری اراضی پر ناجائز قبضہ جما رکھا ہے یہ اجتماع حکومت سے مطالبہ کرتا ہے قادیانیوں سے سرکاری اراضی فلفور واگزار کرائی جائے اور متعلقہ پٹواری کے ذریعے چناب نگر کے رقبہ کی دوبارہ پیمائش کی جائے اور چناب نگر کے کھیل کے میدانوں اور سڑکوں کو بلدیہ کے نام منتقل کیا جائے یہ اجتماع حکومت سے مطالبہ کرتا ہے دوسری اقلیتوں کی طرح قادیانی اقلیت کے اوقاف بھی سرکاری تحویل میں لیے جائیں اور حرمین شریفین میں مرزائیوں کا داخلہ روکنے کے عمل کو یقینی بنانے کے لیے کمپیوٹرائز شناختی کارڈوں میں مذہب کے کھانے کا فل فور اندراج کیا جائے نوجوان نسل میں عقیدہ ختم نبوت کی اساسی و نظریاتی فکر پیدا کرنے اور نوجوان نسل میں دینی شعور بیدار کرنے کے لیے یہ اجتماع علماء کرام سے اپیل کرتا ہے کہ ہر ماہ کے ایک جماعت المبارک کا خطبہ عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت و فضیلت اور تردید قادیانیت کے لیے وقف کریں جزاک اللہ یہ اجتماع سوئٹزرلینڈ کی مساجد کے میناروں پر پابندی فرانس میں حجاب شریع کے خلاف استعماری مہم کی پرزور الفاظ میں مذمت کرتا ہے اور اسے اسلام کے خلاف مغربی ثقافت کے علم برداروں کے معادانہ رویے کا مظہر سمجھتا ہے اور دنیا بھر کی مسلم حکومتوں اور اسلامی سربراہ کانفرنس کی تنظیم او آئی سی سے مطالبہ کرتا ہے وہ اسلامی تعلیمات و احکام کے خلاف مغربی ثقافتی یلغار کے سدباب کے لیے مشترکہ پالیسی وضع کریں اسلامی نظریاتی کونسل حکومت کا اپنا قائم کردہ ادارہ ہے اور اس کے ارکان نے مرتد کی سزا کے نفاذ کی قانونی سفارش کی ہوئی ہے یہ اجتماع حکومت سے مطالبہ کرتا ہے اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات کی روشنی میں مرتد کی شرعی شرعی سزا نافذ کی جائے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کا یہ عظیم الشان اجتماع دار فانی سے رحلت کرنے والے علماء کرام اور دینی شخصیات بالخصوص عالمی مجلس صحف و ختم نبوت لاہور کے سرپرست مولانا میاں الرحمن مولانا سید عبد المالک شاہ گجرا والا قاری خلیل الرحمن ظاہر پیر قاری عبد الرحمن تلگنگ حافظ محمد ابو بکر بن پیر عبد الشکور نقش بندی چکوال مولانا قاری حزب اللہ خالد جامعہ رشیدیہ ساہوال صاحبال مولانا عبدالغنی بہاول پور کی وفات پر اظہار افسوس کرتا ہے اور ان کی بلندی درجات کے لیے دعا گو ہے لواحقین اور پسمندگان کے لیے صبر جمیل کی دعا کرتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ